مصیبت زدہ کو دیکھ کر الحمد للہ ہلدی آفانی مم بب تلا کبی علا کثیر ممن خلق تفویلا ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا اور اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے بندوں پر اس نے مجھے عطا فرمائی فرمایا جو کوئی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے وہ اس مصیبت سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے